تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم لا ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنی والا ہے